اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے گا وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے